اللہ تعالیٰ آج کی صبح کے تمام خیرات اور سے ہم تمام ساتھیوں کو نوازے اللہ رب العالمین نے یہ عید کا دن ہمارے لیے جو مقرر کیا ہماری عیدیں جو ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت ذکر اذکار اور آپس کے ہمدردی الفت محبت کا پیغام دیتی ہیں اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اعلان کیا کہ روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے اور جہاں ہمارے اندر تقوی آیا ہم متقین اللہ تعالیٰ ہاں بنے تو رب العالمین ہمیں بشارت سنائی ان المتقین فی جنات وعیون اے وہ لوگوں جنہوں نے رمضان اور کی برکت سے اپنے اندر تقوی پیدا کر کے متقین کا مقام حاصل کر لیا تو یاد رکھو تمہیں عام جنت میں نہیں رکھا جائے گا فی جنات وعیون ان جنتوں میں رکھا جائے گا جس میں عالی شان نہریں بہتی ہوگی اللہ رب رب العالمین نے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں اد بسلامین سلامین او تو عامرین اور کہا جائے کہ بڑے اطمینان کے ساتھ امن و امان اور سلامتی کے ساتھ رب العالمین کے حکم سے جنت میں داخل ہو جاؤ میرے بھائی اللہ رب العالمین شکر گزاری ہم پر واجب ہے یہ عید ہماری جو ہے یہ بھی قسم کی شکر گزاری ہے اوپر والے رب نے اعلان کیا ہے تو سوہا میرے بندو اگر تم رب کی شکر گزاری ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اور مزید نعمتوں سے تمہیں نوازتا جائے گا اور مزید اللہ تعالیٰ برکتیں تمہیں عطا کرے گا یہ آج ہمارا دن جو ہے عید الفطر کا دن شکر گزاری کا دن ہے اور شکر کئی وجہ سے سب سے پہلا شکر تو یہ ہے اللہ رب العالمین نے یہ عید ہمیں عطا کی ہے یہ دین اسلام ملنے کی برکت سے اگر دین اسلام نہ ملا ہوتا تو یاد رکھیں شاید کہ ہمیں یہ عید نصیب نہیں ہوتی ہاں؟ جیسے آج اللہ اللہ دنیا کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ایک صحابی آئے گے یا رسول اللہ ارتا جاہلیہ میں نے ساٹھ سال جاہلیت میں عبادت کی ہے اور بے شمار ہم نے نیکیاں جاہلیت میں کی ہیں آج مسلمان میں ہو رہا ہوں تو آج سوال ہے وہ ساٹھ سارا نیکیاں جو میں نے کفر کی حالت میں کی تھی آپ پر ایمان لانے سے پہلے پہلے ان نیکیوں کا بھی یہ پوچھا جو ثواب سواب ملے گا کہ ساری نیکیاں دائیں ہو گئی آج ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں آج سے ہماری نیکیوں کا اکاؤنٹ ہوگا اور شمار ہوگا اللہ رسول ہنس پڑے اور فرمایا میاں تم نے کیا سمجھا ہے یا حکیم اسلم تما اسلام خیر وہ ساٹھ سالہ نیکیاں جو تو کیا کرتا تھا انہیں نیکیوں سے خوش ہو کر کے اللہ نے تجھے دولت اسلام سے نوازا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نوازے ایمان ملا ایمان کے برکت سے روزہ اور روزے کی برکت سے آج عید ہم منا رہے ہیں ایک تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ہماری عید جو ہے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے لیے ہے اس لیے ہر مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو سوائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ادا کرنے کے علاوہ دنیا دنیا کی کوئی اور چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہماری شکر گزاری کو قبول فرمائے نمبر دو میرے بھائیو یہ آج ہم اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ رب العالمین نے ساتھ رمایا من شام رمضان ایمان صابہ وہ پھر ما تقدم من ذنبی تم میں سے جو انسان صدق دل کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے اللہ کے رضا کے لیے رمضان کا روزہ رکھتا ہے رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ذرا سوچو ایک انسان اگر تین مرتبہ آپ آپ کو معاف کر دے تو اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں رب نے ایک دن نہیں زندگی کے پچھلے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے یہ دو رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں رب نے کہا اتنا بھی کہہ دو گے تو تمہاری شکر ہم نے قبول کر لیا یہ بہت بڑی نعمت ہے نمبر تیس رب ہمارا ہماری عیدیں جو ہیں یہ رب کی شکر گزاری کے لیے ہوتی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے تیسری وجہ ہے میرے بھائیوں جو عید ہماری شکر گزاری ہے اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں عید رمضان کا جب چاند نکلتا ہے چاند نکلتے ہی اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ولی اللہ من الناس ماہ رمضان کی آج چاند نکلنے کے بعد سے اگلا چاند عید کا جب تک نکل آئے جتنی راتیں ہیں جتنی راتیں ہیں ہر رات کو بے شمار ایسے اپنے بندوں کو جنہوں نے برائیاں کی تھی اور برائی کرنے کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو گئے تھے ایسے بے شمار بندوں کو میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں یہ شکر گزاری ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تو صبح اللہ نے ارشاد فرمایا لئن شکر تم لازی دن ان کفر تم ان نادابل شدید میرے بندو اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دیتے ہیں میرے بھائیو یہ اسلام کی برکت ہے یہ اسلام کی برکت ہے اسلام نے ہمیں بڑی تعلیم دی ہے وہی اسرو نانا انف سے مروکا بہم خساسا اور دنیا میں اسلام کے علاوہ یہ چیز آج بھی دنیا میں کسی کے اندر نہیں پائیں گے جو اسلام کی برکت ہمیں دیا ہے کیا ہے ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے مام کی ضرورت حاجت کو اپنے سے مقدم رکھتا ہے ہمیشہ ایشار قربانی کا جلبہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے فائدہ پہنچانے کا جلبہ ہوتا ہے ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہیں ابھی کتنے ساتھی پیاسے ہوں گے اور ہر ایک کے سامنے شاید پانی رکھا ہو لیکن واللہ پانی جب اٹھاتا ہے تو بازو کے مسلمان کہتے بھائی آپ لیں پی لیں کبھی آپ نے دیکھا اسلام نے ہمیں کیسی ہماری تربیت کی رمضان کے مہینے میں انسان دن بھر بھوکھتا ہے افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اگر کھجور ہاتھ میں آئی تو سوچا ہے سب سے پہلے بازو والے بھائی کو پوچھتا ہے وہ سفر میں حضر میں بلکہ حالت تو یہ ہے اللہ رب العالمین نے اسلام کی برکت سے ہمارے اندر اشار اور قربانی کا ایسا جذبہ پیدا کیا کہ اللہ کی قسم سفر اور حضر میں اگر مسلمان ایک چار بھی پینے لگتا ہے اپنا ناشتہ کرنے لگتا ہے سامنے ہندو بھی یاد آتا ہے تو گھر بھائی آپ بھی آئے یہ اسلام کی برکت ہے اور یہ چیز آپ دیکھیں گے آج دنیا میں شوہر ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں ایشار قربانی مفکو جن کو اللہ نے ایمان سے محروم رکھا ہے شوہر کھا لیتا ہے بیوی بی کو بھی نہیں پوچھا کہ تو بھی لے لے آج جیسی بھی دنیا یہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت ہی بڑا کرم رکھا ہے اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے رمضان کی برکت سے ہمارے لیے جو بہت بڑی نعمتیں رکھی اسلام کی برکت سے اسلام ہمارے اندر آئے اور پھر ہمیں دین قائم کرنا ہے اسلام ہمارے اندر آ جائے رمضان ہمیں مل جائے ایمان کی برکت سے تو رب العالمین نے ہمارے لیے جو بڑی خیر و برکت کی چیزیں رکھی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ رب العالمین نے ساتھ نمایا اگر تم نے ایمان رکھے روزہ رکھا ایمان لائے تصدیق کیا تو اس رمضان کی برکت سے اللہ رب العالمین بولے تو کب روا ہدا کم اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں تمہیں کبریائی کرنا ہے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور تمہیں خوب کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے اکول کو اللہ من کل تو وہی الحمد للہ وقفا اما بعد نبی السلاۃ سلاسلام نے ساتھ رمایا بہت بڑی نعمت اس عید کی اور ایمان کے برکت سے جو ہمیں ملی ہے رب العالمین نے فرمایا وہ اللہ بینک فاس بہ تم یہ نعمت ہی اخمانا ایمان والو اللہ رب العالمین نے اپنے دین اور ایمان کی برکت سے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے یہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی برکت سے ہمیں یہ دولت عطا کی ہے اسی لیے اللہ کے رسول نے ساتھ ہمایا لا تولو نل جنتا لا تولو نل جنتا ہتا ولا تو میرو تحابوا اے میرے امت کے لوگ ہو اللہ کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ ولا تو مینو اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو یہ اسلام کا پیغام ہے ہمیں یہ عید پیغام دیتی ہے کہ ہم اس عید کے دن ایک چلتا پھرتا مسلمان بھی نظر آتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی کہ ہمارے یہاں بیٹھ کر کے تھوڑا سا دو چار رکما کھا لے اس کے بعد جائے ہو وہ لا ن الجنت تم میں سے کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہتا تو مینو جب تک کہ مومن نہ بن جائے ولا تو مینو ہتا اور تم میں سے کوئی آدمی مومن بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ آپس میں دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ تو سنا دیا لیکن پھر آپ فرماتے اولا اللہ شعیب فال تم ہو تم کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں صرف ایک بات ہے اگر میری ایک بات تم قبول کر لو تو دنیا میں سارے مسلمان تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ گے یا رسول اللہ کیا ہے سلام السلام بینکم جہاں بھی تمہارا مسلمان بھائی نظر آئے مسکراتے ہوئے چہرے سے السلام علیکم اللہ اکبر بات چھوٹی سے ہے لیکن یہ مومن بنانے کے لیے ضروری ہے لا تدخلون جنتا جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ اپنے دوسرے سے سلام کرنا بھی ضروری ہے لا تدخلون جنتا اللہ کی قسم تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آئی مومن نہ بن جاؤ اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو اور یہ محبت پیدا کیسے ہوگی آپس میں اللہ کے نے فرمایا میری ایک نصیحت قبول کر لو آپس میں محبت پیدا کر دے گا اللہ اوہے میرے بھائی اور کتنی عجیب سے چیزیں دے السلام بینکم اور پھر آگے ذرا سنو آپ نے ساتھ ہمارا اے مومنو جب تم دو مسلمان آپس میں ملتے ہو اور اس میری سنت کو زندہ رکھنے کے لیے ان پت محبت کے ساتھ جس سلام کیا اور سلام کے بعد اگر دونوں نے مسافہ ملا لیا ہاتھ ملا لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کے مفرت کی دعا کی اللہ ماتے اللہ کی قسم دونوں کے ہاتھ الگ ہونے کے پہلے پہلے دونوں کے اللہ مفرت کر چکا رہتا سان آپس کی الفت و محبت آج مسلمانوں ایک مسلمان چلا جا رہا ہے دوسرا مسلمان جانتا ہے ہمارا بھائی ہے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں میرے بھائیوں نبی رہے سرات مدینے طیبہ میں داخل ہوئے ہجرت کر کے جب مدینے میں آئے پورا مدینہ ٹوٹ پڑا آپ اٹھنے پر سوار تھے ایک یہودی عالم عبد اللہ سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بھی دوڑا اور آیا سارے بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی تھی ہر انسان کی نگاہ اور کان اللہ کے رسول کے پاس ہے اور میں بھی قریب پہنچا میں آیا تھا تحقیق کرنے کے لیے ہم نے تورات میں انجیل میں موسا کی سنت میں جو کچھ ہم نے اس نبی کے متعلق پڑھا ہے وہی نبی ہے یا اور کوئی ہے ہم اس کی ریسرچ کر رہے تھے ہم نے سوچا ہم نے جو نشانیاں پڑھی ہیں ان نشانوں کو ہم ان کے اندر پاتے ہیں کہ نہیں پاتے کہتے ہیں اللہ کی کسر میں مجمے کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے جب اللہ کے رسول کے سامنے آگے کھڑا ہوا فالم انا ویسا سب میں مجھے سو فیصد یقین آ گیا کہ دنیا کے سب سے اچھے انسان کا چہرہ ہے یہ آگے بڑھا معلوم پڑا کہ جتنی صفات جتنی علامتیں تورات اور چیز موجود ہے سب اس نبی کے اندر پائی جا رہی ہیں کان لگایا تو بڑا عجیب سا پیغام سنا پروار فرما رہے یا الناس یا ایوہ افسلام واطم السلام و الطعام اللہ الارحام وسلو بل بننا سنیام تد خل الجنت بھی سلام کہتے بڑی عجیب تعلیمات کہتے ہیں مدینے تجا کا سب سے پہلا خطاب تھا آپ نئے نئے مدینے میں قدم رکھے اور اٹھنی میں سوار خود کیا دے رہے ہیں یا ایوہ الناس یا یا ایو ہنس افسلام نمبر دو واطم متام نمبر تین وسل الرحام نمبر چار وسلو ونا سنیام اے میرے امت کے لوگوں یہ میں تمہیں آج مدینے میں سب سے پہلا اپنے لاہوی تعلیمات اور اللہ کا سب سے پہلا پیغام جو آج میں تمہیں سنا رہا ہوں وہ چار نمبر ایک افسلام آپس میں خوب کثرت سے سلام کیا کرو کیوں سلام محبت کرنے کا دوستی کا اپنائیت کی ایک قسم کی چابی ہے آپ مسکراتے ہی یہ چہرے سے ایک ایسے انسان سے سلام کریں جس نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا ہے تو بھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے اتنے پیار سے سلام کرا اس کا مطلب ہمارے شاید پہچان کا ہے مجھے نہیں یاد پڑ رہا ہے یا یوحنس ابس سلام خوب کثرت سے سلام کرو نہ مردو واقع ال اپنے دوستوں کو احباب کو رشتہ داروں کو مسافروں کو ملنے جلنے والوں کو محتاجوں کو خوب کھانا کھلایا کرو نمبر تین وسیل الرحام سل رحمی کیا کرو نمبر چار اللہ وسلو بلنا سنے عام دنیا کے سارے لوگ جب سوئے رہتے ہیں تو تم رات کو اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑھ لیا کرو سب سے پہلا پیغام مدینہ طیبہ کا اور سب سے پہلا خطبہ آپ نے فرمایا میرے امت کے لوگوں اگر تم یہ چار عمل کرتے رہے تو تب خب جنت اب سلام اب دنیا کی کوئی چیز تمہیں جنت سے محروم نہیں کر سکتی انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے اور اسلام نے جو ہمیں یہ تعلیمات دی اور ہمیشہ عید جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ان تمام چیزوں کو قبول کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے جیسے ہم رمضان میں مسلمان تھے کوشش کرو دوستو رمضان کے بعد بھی ایسے ہی مسلمان رہو ایسا نہ ہو کہ رمضان جا رہا ہے تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر سے اگلے گیارہ مہینے کے لیے دور ہو جائیں ہاں؟ یعنی استقامت نمبر دو اللہ کے رسول نے ساتھ فرمایا ہمارے لیے بڑی نعمتیں نے فرمایا رمضان کے بعد سوال میں جس نے چھ دن کا روزہ رکھ لیا تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کیا پورے سال میں ہر دن کا روزے دار شمار کر لیا جاتا ہے تو روزہ بھی رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو ملک کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمارے عبادات ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمیں ایسے بار بار یہ خوشی اور عید و شکر گزاری کا موقع عطا کرتا رہے رب العالمین ہم نے جو بیمار شفا سے عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے الہ العالمین جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما نصیب کر دے رب العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے اصحاب اور آمان کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما ہر بڑا ہر مصیبت سے محفوظ کر لے اور جس سے شہر میں رہتے ہیں خاص طور پر شیخ سلطان حافظ رہے اللہ ان کو ہر بھلا ہر مصیبت ہر آفت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے ان حضرات سے وہی کام ہے جس میں آپ آپ کی رضا ہو امت کی بھلا ہو قوم اور وطن کی خیر ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غدب ہو امت اور ملت کا نقصان ہو اور قوم اور وطن کا خسارہ ہو رب العالمین جو اللہ اللہ اہل حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور سالموں سے ایک ظلم سے مظلومین کو بچا رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کی مدد فرما رب العالمین دنیا میں جتنے مسلم ملک ہیں سب کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ ان کی عزت عصمت عفت کی حفاظت فرما اللہ والمؤمنات ول مسلمات عباد اللہ رحم اللہ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين